اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ